اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ ہونے والی کیا ہے وہ ہونے والی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونے والی سمود اور آت نے اس کھڑ کھڑانے والی چیز کو چھٹلایا پس سمود تو وہ ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے اور آت تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے اس کو اللہ نے سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا پس تم دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں تو کیا تم کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے اور فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے پس جب سور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزا ریزا کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بوتا ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی بس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو میں نے گمان رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے بس وہ ایک پسندیدہ ایش میں ہوگا اونچے باغ میں اس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان امال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں اور جس شخص کا امال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا امال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی میرا مال میرے کام نہ آیا میرا اقتدار ختم ہو گیا اس شخص کو پکڑو پھر اس کو توق پہناؤ پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے اس کو چکڑ دو یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں اس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے بے شک یہ ایک با عزت رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں تم بہت کم غور کرتے ہو خدا وند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے پھر ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہ ہوتا اور بلا شبہ یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹ لانے والے ہیں اور وہ منکروں کے لیے پچھتاوا ہے اور یہ یقینی حق ہے بس تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو